سورت المائدہ مدنیت کا وہی ابھی تم آیا سورت آئے مدنی کا ہے وہی ابھی تم اور اس میں ایک سو بیس آئے تھے وہ دن تک کاشر ہوا اور کتنے ہو گئے جی سولہ سورتو کے نام میں نے یاد کیا یا تو کسی مشہور لفظ کی وجہ سے ہوتا ہے یا پہلے لفظ کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ وجہ سے سورج کا جو نام تھا وہ کسی وجہ سے تھا اس کے مضمون کی وجہ سے کیونکہ وہ سورت ہے جس کا بہت بڑا مضمون اور اس کے حقوق کو سورج مائدہ کا نام آئندہ کیوں پڑا اس لیے کہ اس میں مشہور لفظ المائدہ آ رہا ہے اور سورج المائدہ کا مضمون ہے کیا ہے المائدہ کی کا مضمون اور کل آج میں کس دور میں تقریباً کا یہ تو اتفاق ہے کہ چھ اور سات بکری میں زیادہ تر حصہ نہ ہوا ہے ہاں کچھ مقام کے چند آئے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر کہا گیا اور ایک آئے ہے جو حجت الوداع کے موقع پر نہ باقی زیادہ تر حصہ صبح ڈیری کے بعد آ ہوا ہے اور اس سورت کے اندر احکام بتائے گئے تو آپ نے سورج دشتا کے اندر بھی احکام بتائے گئے سورج میں بھی احکام ہے اور یہ دونوں صورتوں کا مضمون آپس میں بہت زیادہ ملتا ہوا ہے اس سے زیادہ تر احکام ہے اور ترتیب بڑا احکام ہے شدت اور محبت کے احکام کرے اس کے ساتھ کیا کیا جائے کوئی کسی کا دانت توڑے کوئی کسی کا دانت توڑے کوئی کسی کی آنکھ نکالے اس کا کیا حکم ہے اور شراب کا کیا حکم ہے اور کا کیا حکم ہے اور اگر کوئی آدمی کا کھایا اس کو توڑ دے اس کا کیا حکم ہے یہ تمام کام اس میں بیان ہوں گے لیکن جگہ جگہ سے جوڑا جائے گا مان وقت آئے گا ان شاء اللہ تمام حل سے جانا ہے بخلا دنوں میں کہ یہودیوں کی جو باتیں سنائی جا رہی ہیں وہ ہم کو بھی سنائی جا رہی ہیں کہ کہیں تم یہودیوں جیسا کام نہیں کرتا اس سورت کے دوسرے روپ میں بھی کہا جائے گا کہ ہم نے تم سے سب کا وعدہ کیا اور کہا جائے گا کہ اسی طرح ہم نے سب کا وعدہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بھی لیا تھا مگر انہوں نے پھر ہمارے وعدے کی جس طرح کچیاں اڑائی اس کا تفصیلی تذکرہ بھی آئے گا یہودیوں نے کیا کیا عیسائیوں نے کیا کیا ایمانداروں کو کہا جائے گا بڑا نمبر آیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے اس واقعے کو کیسا دکھاؤ گے ایمان ایمانداروں میں نگرانی آئے گی اور آپ نے کیا ایمان ایمانداری نے وہی کام کر رہے ایمان نے وہی کام کیا سائن نے وہی کام کیا اس پر بہت باتیں وہ کر دیے میں نے آج لگتا ہے آؤں چل پڑے گی اس امت میں ایسا نہیں ہوگا لال اس امت کا ایک طبقہ صبح قیامت تک دین کے اوپر کٹا رہے گا اور پہاڑ بن کر کے کھڑا ہوگا اس صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا ایک طبقہ ہر وقت کھڑا ہوتا رہے گا اگر ایک طبقہ ابو کی اولاد نے نہیں عمل کیا تو ہٹایا جائے گا چلو ہمارا کام ہوا دوسرے کو لایا جائے یہ جو کے عمل کرے گا کیسا لا ایپ نہ دور سلایا یہ برامد کرنے والوں کی برامت سے شرمائے گا نہیں بس یہ کیا ہے سب کا یہاں تک کہ اگر اجیات ملتا خاص مت ہے ایسا نہ ہو جائے کہ سارے کلمہ پڑھنے والے پھسلنے لگ جائیں تیسرے سب کو کھڑا کیا جائے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں تو سرگر کھڑا رہے گا فرمائے الحق حق کے لیے لڑتا رہے گا اللہ تشریح الحمد اللہ علیہ کے بارے نے اس کی زبردست تصدیق فرمائی فرمایا ایک سب ہوگا جو قرآن کو منتقل کرے گا تعلیم نسل کو اور بے بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے حبیب سے چلا ہے اسی طرح نسل کرے گا ایک شب مسائل کے لگا ایک شبد حدیث کی حفاظت کرنے طبقہ پیدا ہو سکے ایک اطلاع تک لیکن ایک طبقہ ضروری ہے کہ جو دین کی سربرندی کے لیے سب گھر کی بات لگاتا رہے گا ایک لمحہ نہیں گزر سکتا ہے دنیا میں کہ اس طبقے سے یہ امت خالی ہو جائے بلکہ طبقات سے خالی ہو جائے سارے طبقات آئیں گے یہ امت کا اختیار ہے البتہ اس دین کا کسی کو نہیں بنایا جائے گا ایک آیا نے عمل کیا آج اس کی اولاد کا کو بھی ہٹا دیں جاؤ دوسروں کو دے دے آسان یوز شروع سے شروع ہو گئے اور پہلے سورت کا آغاز ہوا یار یہ دنیا کے لوگوں پر دن سے آپ سے دو مرتبہ یہ بہانا آپ نے سنا اس سورت کا آغاز ہوا یار جتنا آج کے یہ جملہ بار اٹھایا جائے گا ہوا یہاں برائے راست طرف ہے یہ وہی تصویر ساری دنیا کے لوگوں سے کہا گیا وہ مانے یا نہ مانے اور ماننے والے کو مان پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھا اور وہ بھی ہے ماننے والوں ایمان والوں اور وہ پورا کرو کی باتوں کو گاؤں سے وادے اللہ نے جو وعدہ کیا وہ بھی پورا کرو کلمہ پڑھتے ہوئے جو وعدہ کرتے ہو وہ پورا کرو اور اللہ کا نام لے کر جو بندوں سے وعدے کرتے ہیں وہ سارے سارے پورا کرو وہ ہے اور جو میدان میں چیزیں حلال اور کچھ حرام عمل کرنا ہے وہ فری لگتا تو ہلاک کیے گئے تمہارے لیے بہیمت الانعام لام بہیما عام ہلاک کیے گئے انعام بہیما حلال کیے گئے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے بیان ہے مطلب بہیما کہتے ہیں ہر چار پیر والے جانور وہ تو ٹڈا اور چیتا اور شیر بھی اس میں شامل ہے لیکن انار اس کو کہتے ہیں ایک سورج دوسری کے ساتھ ملی گی ایک رکن یہاں پر چلا دوسری اس کی تشریح دوسری سورج کا نام ہی انار ہے وہاں تصویر آ رہی ہے عربوں کے نزدیک انار وہ جانور تھے جو گھروں میں پالے جاتے تھے اور وہ یہاں ہی جانور تھے اور مدل بہت نہیں و مل باد نہیں بھیڑ اور بھیڑو بکرا اور بکری وہیں ندی نہیں اونٹ اور اونٹ نہیں وہیں نظر نہیں گائے اور بیل کتنے ہو ہوئے ہیں چار گھوڑے لگ رہا کرو آٹھ آٹھ جانور ہیں جن کو انعام کہتے تھے اور ہمارے بہن شریف بیچاری اس کو گائے کے ساتھ پر شامل کر لو وہیں لگ رہا کو وہیں کھانا جو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے پانچ چاہیوں کو مہیما بات اگر جب چوپایا کرنی تھی اور انعام کے بارے میں ضرور پائے جاتے ہیں انعام عام چوپا کو جلد اطلاع دلاو نہیں مگر جو تلاوت کی جائیں گے تمہارے سامنے ابھی آگے وہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے وہ کون سے اور سرکار رہے کہ منڈئی کا باہر ہے وہ شراب لیکن ان کے علاوہ جو حلال جاتے ہیں ان کے آرسی طور پر حرام ہونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے وہ کون سا غیر بھائی ہے کہ تم حرام کرنے والے نہ ہو شکار کو وہاں ہے کہ تم احرام میں ہو احرام کی حالت میں شکار کا جانور حرام ہے وہ مائی املا سے الگ ہے ان کو خراب ان سے وہ الگ ہے لیکن جب تک احرام میں ہو تب تک شکار کرنے کی اجازت سکتے ان ماہرین یہ کیا مطلب پیش آیا کہ شاید ادب کو حج کرنے کے لیے کیا ایک سے محروم ہو گیا ان کا شکار نہیں کر سکتا اللہ آزاد کا فیصلہ کر سکتا آپ کا احساس کرنے کا یہ بڑا گاڑ کا جواب ہے بہت سارے لوگ یہ کیا مسئلہ ہے کہ زندگی کو حرام کیا گیا اسلام میں اور سنتوش کو حرام کیا گیا اس کا کیا مسئلہ ہے کتنے مسئلہ ہے اللہ یا آسانے اللہ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے تجھے کتنے اختیار کیا فیصلہ کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے حرام کیا ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا جو خراب کیا اس کا حرام ہونا بہتر ہے جو خراب اس کا حرام ہونا ہی بہتر ہے حاجی ہم کیا کہیں گے وہ و ملنگ بن کر کے جاتا ہے ملنگ شکار کرتا ہے راستے میں اس کو جو جمعے مارنے کی اجازت نہیں داڑھی کے بعد کھیت کھیت کے اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر اور حرف کا گھاس اگاڑنے کی اجازت نہیں ہے تو شکار کرتا تھے یہ مدن اور پرویش بننے کے خلاف ہے اس لیے اس کو اجازت نہیں ہے ٹھیک لال بات احرام کی آگے سے ایک اور بات ہے لا ہندو شاہجہ مت حرام ہرا جو السلہ کے شاعر کو ان کی بے وبتی کرنے کو ہراب جو اللہ کے شاعر کون ہیں رات اللہ کر کا شاعر لیکن یہاں خاص طور سے حج کے مقامات بلا شاہ حرام اور غربت والے مہینوں کو بھی حلال کا سمجھو ان شاء اللہ ان انحینہ سورے توبہ ہم پہنچے تو وہاں ان شاء اللہ یہ بحث آئے گی کہ اب غربت والے مہینوں کا کیا ہوتا ہے بلد حدیہ اور ندی کو بھی حلال نہ سمجھو ندی کو تمہارا گرست کا غریب کو ندی کس کو کہتے ہیں دو جانور ہم اس کی قربانی کی جا رہا ہے یہ دو جانور جو یہاں قربانی کرتے ہیں ان کو ہی کہتے ہیں اور وہاں اور جو جانور قربانی کرنے کے لیے حرم لے جائے جاتے ہیں ان کو ہمیں کہتے ہیں ہر جانور کو ہمیں نہیں جو جانور کو ہر باغ میں مکہ باغ میں قربانی دینے کے لیے لے جایا جائے اس کی اس کی بیوتی بڑا کا سنجوگ بھلا حلال نہ سمجھو حاجی جانور بات کرنے لگا تو تم اس کو چلنے نہ دو جاؤ بلکہ پٹو کو بھی ہلامت سمجھو الجہ کی جمک کو کہتے ہیں اس پٹے کو جو جانور کے چلے میں باندھ دیا جاتا ہے پٹا کیا ہو گیا راج میری لٹکا گئی چمڑے کا جو مٹک کیا وہ پٹا ہے تو پٹے کو ہلاکت سمجھنے کا مطلب دو درجمے ایک دس جمک گوا فلاح نمک کیا کہ جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں ان کے وہ تم حرام نہ سمجھو ان کو نہ ستاؤ کیونکہ جو حدیث والا جانور تھا تو وہ سنتے تھے ایک وہ جن کے گلے میں کچھ پٹا ڈال دیتے تھے کبھی جوتا لگا دیتے تھے کبھی اور کوئی چیز مان دیتے تھے یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے کوئی اس کو ستائے نہ کوئی تکلیف نہ دے اور اس کو تھوڑا دن بھی دیا جاتا تھا تاکہ اس کی بالکل واضح ہو جائے کہ قربانی کا جانور ہے تو پتے والے جانوروں کو نہ ستاؤ اور بعد نے کہا کہ اس میں مبارہ ہے کیا آپ قربانی کا جانور کو جانور ہے پٹوں کو بھی نہ تکلیف دو یہ اسے مبارک بلا طرح ہم کو اور نہ ان کو ستاؤ جو ارادہ کرنے والے ہیں غربت والے گھر کا جو لوگ غربت والے گھر کی طرف جا رہے ہیں

اعلان کیا گیا تھا اس مشرق کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن نو ہندی سے پہلے مشرقوں کو بھی حرم آنے کی اجازت تھی اور چونکہ سلح ملیریا کے ساتھ چھ ہندی میں بدلا ہوا مسلمانوں کو روکا تھا اور کو بہت زیادہ غصہ تھا اس غصے کی وجہ سے کسی مشرق کو دیکھیے کے چلتا جا رہا ہے وہ اس کو روکے اور کو پائے کیوں اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے جا رہا ہے مذہبی انسان اپنے خیال سے اللہ کا احترام کرتا ہے اس کی رضا تلاش کرتا ہے اسلام نے اس کا احترام کیا تبھی تو کہا کہ جب سمسان کی جنگ ہو جائے تو مندر میں گھسنے والے پجاری نہیں تو قدر کر سکتا ہے وہ چھوڑ چھاڑ کر کے مندر میں بیٹھ گئے اپنے ذہن کے اعتبار سے بیچارے کو بھی اپنے مالک کی یاد میں بن لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی لڑائی مذہبی لڑائی ہے اگر صرف یہ اس کے لیے لڑائی تھی کہ ایک مذہب والے دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارنا ہے بس اس مذہب کے جتنے مارو سب سے پہلے مذہب کے گھر میں کیوں مارنا چاہیے تھا ان کو نہیں مارا جاتا کوئی گرجا گھر میں گھس جائے کوئی مندر میں گھس جائے گرودوارے میں چلا جائے یہ کرنے لگنے ہے وہ اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں اپنے بارے میں اس کا مدد تلاش کرتے ہیں اس کی رضا پیدا آنا اور جب ہو یعنی احرام حیران تو ہو حاجی احرام ہوتا ہے اب احرام کھول دیا تب تو تم شکار کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاجی کے شکار کرنا فروغ ہے کہ حاجی کا واپس تشریف لائے آپ نے ملاقات کے لیے کھاؤ پہلے شکار کرنے کے لیے ضروری نہیں پہلے منع کیا گیا تھا وہ آپ چاہے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے بنا یہ کہ ان کو چل رہا اور کو شراب شاہ کسی قوم کی دشمنی کسی قوم کا دکھ شراب ہو کسی قوم کی دشمنی اور لوگ تم کو نہ ابھارے اس بات کے اوپر بارے کو آگے آ رہے ہیں کیوں دشمنی کس وجہ سے سب لوگ تمہارے مسجد حرام کس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو روکا تھا مسجد حرام سے دونوں والے مسجد سے تم کو نہ ابھارے کس بات آنند

ایک دوسرے کی ان کی مدد کرو الگ فرد دینی پر وقت کراؤ پرہیزگاری کرو پھر اس کو کہتے ہیں جتنے کام کرنے کے لیے پروگار نے فرمایا ان کام کو کرنے کا نام پھر نماز پڑھو ادھر کو کار کو حج کرو کریں گے تو کیا ہو جائے گا پھر نیک کسی کا نام دیکھ اور تکوا کس کا نام ہے جتنے کام انہوں نے کیا ان تمام کام سے رک جانا شراب نہ پیو جوا نہ کھیلو جھوٹ نہ بولو چوری نہ کرو نیمت نہ کرو چوری نہ کرو لوگوں کو آپس میں مت بس تک ہوا یہ سارے کام کرنے کے نیکی کرنے میں مدد کرے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بعد اور مت مدد کرے ایک دوسرے کی آنگ گناہ کرنے پر بلوزمان اور جاتی پر پہ بدا کر سدا دیں کس کس میں ہو ہم انہیں جاوت ہو اور میں آپ تبرک سمجھ کر یا ہمارے زبان میں سبروک سمجھ کر تبرک تو ہمارے سب کہتے ہیں نا تبرک سمجھ کر کے ان کو کھاتے کھادی سے اونچیوں کو بیان کی جا رہی ہے کہ تم ان کو برکت سمجھتے ہو یہی تو مقام ہے سر میں اور تھا حرام کیا گیا تمہارے لوگوں کو دار کو وہ جانور جو بغیر کے سیوا لگے وہ دم اور حرام کیا گیا تمہارے لوگوں کو خون کو اب کیا گیا اس کے بارے میں سیوا نے پیتا ہے جتنا جانور کا بھی اس جانور کو گے بلا اور خنزیر کے گوشت کو تم حرام اوپر خراب کیا گیا وہاں پہ رئی ہی بھی اور حرام کیا گیا اس جانور کو وہ ہلنا پکارا گیا ہے جس کو یہ رئی ہلنا ہی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کسی کے لیے بھی پکارا گیا کسی جن کے لیے کسی گروپ کے لیے کسی دیوی دیوتا کے لیے کسی پیر فقیر کے لیے بزرگ کے لیے جس کے لیے بھی پکارا گیا نے اس کو حرام کیا اور حد کے ساتھ ملا کر بیان کیا کے ساتھ اور میں آج کیا پھر کہتا ہوں جس کو تبرک سمجھ کر کھاتے تھے اس کو تبرک سمجھتے تھے چڑھانے کے کتنا بھی مل جائے آئے ہیں اگر نابینا بھی جائے گی جی، دھکے کھاتے کھاتے تو اس کو اس کو رکنے مل جائے تو واہ اب بھی بیڑا پار ہو گیا تاکہ اس کو حرام ہو جائے جس کو دکھا ہے اور میں نے شاہ رحمت اللہ علیہ کی تفصیل دکھا دی آپ کو بتا رحم نظیم رحمت اللہ علیہ کی میں تھے اور شاہ نظیم رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں تھے جو مسلم ہیں سب کو مانتے ہیں ہاں ایک جب بڑا شروع ہوا پہلے کہتے ہیں شاہ الدین شاہ الدین جب ساری خلاف نہیں آپ کو شاہ الدین کو ہاں مقیاس حقیقت مولوی اشری کی آبی ہے اس میں تشاب نزیز کو اور ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پاس کرا گیا اور جو شاہ ولی اللہ کو نہ مانے آپ اس کو تو حضرت اپنا نصب نامہ بتاؤ گا کون سا نصب نامہ علمی نصب نامہ آپ نے کس سے پڑھا آپ ان سے پوچھے آپ نے کس سے پڑھا میں الحمد للہ فوج نے پڑھا تھا آپ شاہ کشمیری تھے انہوں نے پڑھا تھا محمود صدر سے حکومت ایسے جھوٹ ڈال کر کے چلے گئے کہ بس کام کرتا ہے آخری کام کرتی ہے کام کرتی ہے ایک ہی مرکز ہے جہاں جا کر کے امت اکٹھی ہوتی ہے ایک حصہ میں کھڑے ہو گئے میں یار میں کوئی بندہ رہا نہ رہا کا وہ گادی کو دور وہ بھاگ رہا ہے رام بندی یا ہوتی ہے پھنس گیا ہوٹل کی طرف یا کہیں گلی میں جا کر کے رہے گا دو ٹکرے مارے گا شاہ شاہ اللہ کے حوالے سے کہہ چکا کہ ابھی کو جانا غیر اللہ کے نام پاس کیا گیا اور غیر اللہ کی خوشنوتی حاصل کرنے کے لیے اس کا تصور حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر ذبح کیا گیا بے شک ذبح کرتے ہوئے نام خدا بھی دیا گیا شاہ صاحب نے فرمایا کہ نام خدا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس طرح پیچھے دل کا ذکر آیا ہے اس کو اگر نام خدا سے ذبح کریں گے تو ہو جائے ہے لیکن دو باتیں شاہداب سے بہت بولنے شاہداب کا فرمایا جمی مشوزہ و جمی مشروبہ جمی معولا ہمیں حکمدار یہ تو جانور کا مسئلہ ہے لیکن جو کپڑے وہاں چلائے جاتے ہیں اور جو کھانے کی چیزیں چلائی جاتی ہیں جو پینے کی چیزیں چلائی جاتی ہیں ہمیں حکمدار وہ سب بھی یہی حکم رکھتے ہیں او اور وہ مدارہ الدہلی بند ہو اور حرام کیا گیا تمہارے لیے وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر گیا یہ کی تفصیل ہے کہ مرنے والے جانور کون میں کابو جو گلا گھٹ کے مر گیا بند روپا تو جو ڈنڈا کھا کر مر گیا بند ہوگا آنکھوں جو اوپر سے نیچے گر کے پہاڑی علاقے میں مر گیا بند کرتی ہاتھوں اور جو تین لگنے سے مر گیا ہمارا رکھے ہوئے تھے ان کے نام کھڑے کیے ہوئے تھے ان کو لے کر جانور سیوا کرتے تھے کابو بھی تک خراب وہ بھی نظر دو تفصیلیں دو درجے میں اور یہ حرام کیا گیا کہ کے ذریعے سے یعنی پیروں کے ذریعے سے قسمت یہ بھی حرام کیا گیا کہ پیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو تفصیل میں نہیں گے وہ کمرے پیار پیروں کے ذریعے سے قسمت کیسے احتیاط کرتے تھے کرتے تھے اور بعد میں کہتے تھے یار یہ دیکھو کہ کس کے مقدر کا کتنا ہے تو کہتے تھے چلو پنڈت جی کے پاس چلتے پنڈت جی نے تین لگے ہوئے کل ملا کر تین گرے گئے تو مقدر لکھے کہ بارہ تین چنتے ان میں سے کسی پر لکھا ہوا تھا آم کسی پر لکھا ہوا تھا نام کسی پر لکھا ہوا تھا آگا کسی پر فون کسی پر پاؤ اور کسی پر لکھا تھا پورا اب ایک آدمی کے نام کا نکال اس کی کھاتے میں کتنا ہے اس کی کھاتے میں آ گیا کون تو کون وہ لے گئے دس لاکھ شریف کے تعداد کو مارا کون سی بات اور اگر اس کے کھاتے میں تیر نکلایا پورا سبحان ہے جیت کیا قسمت کسمت پتا اس کی قسمت جو قسمت ہے یہ لاٹری کا ریوائز طریقہ ہے تقریباً ایک یہ تھا کرتے تھے بتا پاتے تھے وہ کہتے ہیں کسی کو سفر کرنا ہے کسی کو شادی بیاہ کرنا ہے تو کئی قسم کے تیر تھے ایک پرواہ ایک پرنا کریں شادی کے نہ کریں کریں سفر کے نہ کریں اب نکاح آ نکلا ہاں چلو سفر میں اور اگر نکلا نہ ہاں، تو مت چلو سفر میں اب ہزاروں لوگ گئے ہاں کہنے والے اور ان میں سے ہزار میں سے دوستوں کے نام نہ ہیں ان کو کوئی نہیں یاد آتا واپس آیا دیکھو پنڈت جی نے پاس ڈالا تھا تو یہ خیریت سے واپس آ گیا اور اگر پنڈت جی نے نکالا سنا اور یہ چلا گیا اور اس کو راستے میں رات نے کاٹیا تو میرا گھر ہوا پنڈت جی نے کہا تھا نہیں جا تبھی تو میرا گھر ہوا کسی کو میں جن کو دیکھتی ہوں آپ میرے سنگین کمروں میں تم دینی کو سوچتے تھے کہ چلو کچھ نہ کچھ پوائنٹ ہیں کہ جہاں ہم اور مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے لیکن تھوڑا آج مایوس انہوں نے بالکل الگ کی اختیار کر لی علیوں میں سندی نہ ہو آج مایوس ہو گئے ہیں گدی نو وہ لوگ جن نے تم میں دین کو تمہارے دین سے کیا تمہارے دین میں کم کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے ان کے رسم رہا ہے بندہ بچنے والا ہے معاف کرے گا بلکہ اس کو کھانا اور جان جانا ضروری ہے البتہ اگر کسی کی خوشی ساتھ شامل ہو تو پھر نہ کھانا اور جان دے دینا بہتر ہے جب ترون واقع مفید کر رہا ہوں یہ بات آپ پیش ہوئی کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو خود وقت سوال پیدا ہوا کہ اگر بھی کچھ چیزیں خدا خدا وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں اور یہاں دوسرا سوال ہے کا کیا حرام ہے ایک جو شکار کے بارے میں اور ان کے شکار کر پتا نہیں آ چکا ہے کہ شکار کے بارے میں کیا ایشار ہیں حرام ہے کہ حرام ہے ان سے شکار ایک آدمی نے شکار کتا باہر ہوا تھا شاہین باہر ہوا تھا اور اس طرح کی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی جو شکار کر سکتے ہیں جانور شاہین ہو سکتا ہے کتا ہو سکتا ہے ریچ ہو سکتا ہے کتا اور شاہین مشہور اس نے کتے کو اور شاہین کو بھی ملا ہے چھوڑا اس نے دانت لگائے کا مگر کٹا سکے اور واپس لے آیا یہ حرام ہے اگر کو لگ جائے اور بغیر حرا کرنے کے ہی جائے کیوں حالات ہے کتے کو بھی اللہ اللہ کہہ کے چھوڑا تھا اور اس سے کتا پڑھا آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھے لکھے ہونے کی نشانی کہ آپ ہم کو شکار کے پیچھے دوڑائے اور دوڑتے دوڑتے شکار کے پار کے تو پکڑنے والا تھا اور آپ کا بھی ڈرائیور آپ کا فور لاکھ آپ کو بندوں کے بھی ایسے نام جا کا اور اس سے خون بھی نکلا یہ جانور بھی حلال ہے اللہ کا اگر اسے بغیر بھی میں مر جائے لیکن اگر تین کی چوٹ نہیں لگی دوسری سائڈ سے تیر لگا اور وہ جھٹکے سے مر گیا تو یہ موقوزہ بھی شامل ہے لاٹھی لگ کر چوٹ لگے اور اس سے خون نکلے تو ہمارا ہماری وہ چیز ہے کہ جو کاٹے حکومت کا بڑا طبقہ کرتا ہے کہ وہ جو کاٹ بھی نکل یہ لاٹھی کی طرح یوں بھی ہے لیکن طاقت سے جاتی ہے اس میں اندر گھس جاتی ہے اس میں چونچ نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کا شکار کیا ہوا آرام بھی ہے بھاری تو کرتا ہے بار بار نے کہا آ رہا لیکن چونکہ یہ چیز محل نظر آ ہیں تمہارے لیے سکھی چیزیں حلال ہو گئی اور خاص طور سے ماں جوان حلال کیا گیا جو ماں نم تم سکھاؤ منل جوان زخمی کرنے والوں میں سے یعنی زخمی کرنے والی چیزوں چیزیں جیسے کتا اور شاہین ان کو جس کو تم سکھا دو گے وہ کل کی دینا اس حال میں کہ وہ شکار کرنے والے ہوں سیکھنے والے ہوں تم سکھاتے ہو ان کو میرا سے اللہ کا ایسا نے تم کو سب تو کھاؤ مما سچنا اس میں سے ہم سچ نہ وہ تمہارے خود نہ کھائیں بلکہ پکڑ کر تمہارے پاس لائیں اور وہی رکھ دیں وہ حلال اور کوئی مزید جانور بنتے کہ ڈر کی وجہ سے بڑھ گیا پہلی جان نکل گئی وہ بھی ہے بس

out ان سے پہلے ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہو گئی مگر شاید نے کیا لگائی باپ نام اونچا درد نہ ہو بدکار نہ ہو بادشاہ نہ ہو اخلاق باپ کا نہ ہو جو آج صورت حال آپ کے سامنے ہے ویسی نہ ہو پار نام حلال مگر دونوں کے لیے شرط ناطی کو ہونا جب تم دیش کو ان کو ان کے اجر یعنی ان کے محل مسلم روی اوتاد اس حال میں کہ تم نکاح کی قید ملانے والے ہو غیر اوتاد کی مارنے والے نہ ہو زمانہ میں یاد کر دیا مگر آپ ہی افزار اور اس حال ہے کہ تم چپ کے چپ کے یارانہ لگانے والے ہو افغان یا کشید کی جمع جس کے معنی بری نیت کے ساتھ کسی سے دوستی لگانا اردو اس کو یارانہ کہہ سکتے ہیں امینیا کو نہیں ایمان اور جو کوئی ایمان کے بعد شکر کرے یہ ایمان کے بعد شکر کا مطلب کیا پیش آیا امینیا کو جو کفر کرے گا ایمان ایمان کے ساتھ ادھر کبھی کام کروں تو یقیناً برباد ہو گئے اکالد ہو گئے اس کے سارے عمل اس کا عمل برباد ہو گیا جو ایمان کے ساتھ کرے گا ایمان کے ساتھ کفر کی بات سبب میں پیچھے کوئی بات کی جس کے سوا کوئی بات نہیں کی جا سکتی ایک تو یہ ہو گیا کہ کہا نکاح وہ کہتے ہیں جو زندگی بھر کے لیے ہو اور اگر کچھ ندروں کے لیے کچھ مہنگیوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے ہو تو آج یہ بدکاری ہے اور یہ ایمان کے ساتھ کرنا ہے نکاح کو کیسے تعلقات کر کے ہو اور نکاح کے لیے ہو اور چپ کے چپ کے یاد آئے ایمان کے ساتھ کرنا ہے لیکن جو بنیادی بات ہے وہ پر ہو گیا ایسے کتاب کی جو پاس گاؤں ہوتے ہیں ان سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت ہوئی تھی لیکن تم پاس دامن نہ ہو اور نکاح کا مقصد اس لفظ کو بے دین بنانا ہو یہ ہو کہ کم سے کم ان کی اولاد کو بے دین بناؤں گی اور اولاد کو ماں کا در زیادہ ہوتا ہے اور تم خود بھی بے دین ہو ساتھ نکاح کر رہا ہے ایمان کے ساتھ کم کر رہا ہے اور بڑے بڑے تجربہ لوگوں کی تحریریں میں نے پڑھی آپ نے بھی پڑھی ہوں گی کہ ساڑھے چودہ سو سال تیس تجربہ کی جو یہ اور عیسائیت یہاں نکاح کر رہے ہیں وہ ایمان کے ساتھ کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے یا خود کافی ہوتے ہیں اگر خود بچتے ہیں تو اولاد کافی ہوتی ہے اور آج ہوتی ہے تو پھر سے ہو وجہ سے بہت بہت ہیں آپ ایسا کیوں ہوتا ہے جب دو چیزیں ہاتھوں میں ٹکرائیں تو اس نے کو تو اس کا ایمان تو مضبوط ہے نا تو اس نے اس کو ایمان کی طرف کیوں نہیں لایا جواب یہ ہے اس طرح کا حکام نہیں کرتے جس کا ایمان پرچار کرتے بالکل پوری ہوا تھا کیا تھا اور ان کی بیڑیاں خشک رہ گئی تھیں وہ روایت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دل کا وہیں قوم کو کہاں تک انہیں کامین تک روڈ تک وہیں قوم تم جنوبا اور اگر تم جنوبی ہو پر کام آؤ تو اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرو اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرنے کا مطلب اگر وہ تو فرض ہو گیا ہو تو وہ کرو وہیں جو تم بابا اور ان میں سے بالکل تم میں سے کوئی جہاں زیادہ محمد نظر پڑیے گا اس سے کیا آدمی کو سکون ملتا ہے بزرگوں کے زیادہ کہا کہ آدمی بے بدو ہو جاتا ہے اس آدمی کا ہمیشہ بابو رہنے کا معمول ہے اگر کبھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا تو اس کا مزاج اس کو رہا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ چکا ہے مزاج میں میں محسوس ہوتی ہے ایک سا لگتا ہے آدمی کو اپنے آپ کو بوجھل سمجھتا ہے اور وضو کا زیادہ بتانا ہے تاکہ تم کو پاک کرے بلکہ نعمت نیا تو اور تاکہ پورا کرے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو ایک نعمت وضو کی تھی وہ بھی عطا کی ایک نعمت نہیں کی وہ بھی عطا تم تشکر ہو تاکہ شکر کرو بس نعمت اللہ نیا کو اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے وہ کا بات کر چکے اور یاد سمینا نام جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور اپنے کتاب کرنے وقت I don't معاملہ کیا تھا تشریف لے گئے کہ پانچ کا اور آ جاؤ جب وہاں پہنچے تو یہ بھی آدمی اس میں بیٹھ گئے آپ بڑے اچھے آدمی ہو آپ کے والد بڑے اچھے تھے اور ہمارے پرانے ہیں ہمارا پرانا مدینہ یہ ہو اور اس سے بات آپ نے بچاڑا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں بہت جوش کے ساتھ فرمایا اور یہ رکیو مطلب بے بار زمین کی دھرتی کے اوپر تم سے زیادہ مجھے کسی مخلوق سے کسی چیز سے نفرت نہیں ہے مجھے تم سے زیادہ درندوں سے نفرت نہیں ہے درندوں سے زیادہ تم سے نفرت لیے کہ تم قسمت کا ہو تم سب کچھ جانتے تھے مگر اس کے باوجود تم نے اللہ کے دین کو نہیں مانا تم سے بڑا دنیا میں بچ کا انسان بچ کا مخلوق کون ہو سکتی ہے تم سے نفرت ہے اور اس کائنات میں مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے ساری کائنات کو ایک پڑھنے میں رکھ بیوی بچے ماں باپ سب کرنے میں رکھوں کی محبت کو رکھوں یہ ساری کائنات مل کر کے اس کا مقابلہ کیا اس کو کسی میں نہیں آ سکتی ہے کسی وزن میں نہیں آ سکتی ہے مگر اس کے باوجود حضور کی دوستی اور تمہاری دشمنی مجھے اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتی کہ میں ایک حضور بھی حضور کی دوستی کی وجہ سے گزر ڈال دوں اور تمہاری دشمنی کی وجہ سے تمہارے کھاتے سے نکال دوں ایک بڑھنا یہودی اٹھا یہ طرح سبھی نہیں آ رہی ہے سبھی دیہ ہے انہوں نے بڑھوایا کہ یہ معلوم ہے مانتا بالوں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جو لائے ہے اس نے نیک عمل کیے وعدہ کر رکھا ہے میرے وعدے کو پورا کرو میرا وعدہ کیا تھا وہ میرا تو ان کے لیے بخشی و آپ آگے قبل مشورے ہو گئے تھے یہودیوں کو کتنا ملے گا بس والوں کو بس کو کتنا ملے گا خدا کو کتنا ملے گا پڑا کو کتنا ملے گا پہلے سے طے ہو رہا ہوگا اور ایک اور موقع بھی یہاں ذکر کیا جاتا ہے جب ارادہ کیا تھا کہ بالکل ہوگا وہ سلنگ دہلیہ کے موقع پر جب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربدار کے میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اس لیے پتہ میں آئے گا یہ جوشیلے شیلے جوان تھے انہوں نے کہا ایسا حملہ یاد آ رہا ہوا یہ لوگ لائیں حملہ کرنے کے لیے سلوار ان کے پاس ہے ہتھیار ان کے پاس ہوں گے نہیں ہوں گے بھی تو تھوڑے بہت جو عام طور آپ کو ان کر سکتا ہے بس نہیں بنا رہے مگر زندہ کوئی نہیں ہوتا لیکن ہوا کیا تھا اصلی کی اصلی گرفتار ہوئے خود کہ مسلمان بے خبر ہو رہے تمام پہاڑوں پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے لیکن چپ کے چپ کے چپ کے آگے بڑھ رہے تھے اچانک پہرے داروں نے باہر سے گھیرا اندر والے جمے داروں نے جب لوگوں نے قوم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھ چلائیں تو روکے ان کے ہاتھ کر ہوں صدق اللہ العظیم اللہ علمنا من چاہیے ست من ہوتا مر روپیہ